سفیان کے بجائے حماد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ایوب نے محمد بن سیرین سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوپہر کے بعد کی دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی آگے سفیان بن عیینہ کے ہم مانا حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو نواسی